وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العزة لله جميعا هو السميع العليم تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف شریف ہے میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو چھ ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش سات و آسمانوں کے اوپر ہے پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اس ذات رحمت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 والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ عرش پر قائم ہے سورہ یونس کی آیت نمبر تین آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے کہا ثم استوى على العرش اللہ عرش پر قائم ہوا سورہ راج سورہ نمبر تیرہ ہے اس کی آیت نمبر دو پڑھیں اللہ نے کہا ثم استوى على العرش اللہ عرش پر قائم ہوا اللہ عز و جل نے سورہ سورا سورہ نمبر بیس کی آیت نمبر پانچ میں کہا الرحمن علی العرش استوا رحمان عرش پر مستوی ہے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس کی آیت نمبر ففٹی نائن میں اللہ نے کہا تم علی العرش اللہ عرش پہ قائم ہوا سورہ حدید سورہ سورہ نمبر بتیس سورہ سجدہ آیت نمبر چار میں اللہ نے کہا تم علی العرش اللہ عرش پر قائم ہوا سورة حديد سورة نمبر 57 ستاون نمبر والا سورة سورة حديد کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير اس آية میں اللہ ثم استوى على العرش اللہ عرش پر قائم ہوا سات آیتوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کیا چھ آیتوں میں على العرش کا ذکر اور کی آیت نمبر پانچ میں الرحمن على العرش استوى یعنی رب قائم ہوئے عرش پر اللہ عرش پر ہے مسلمانوں بائیس اگست دو ہزار چودہ کو میرے گھر پر سکندرآباد میں ایک دیوبندی عالم سے میرا مناظرہ ہوا اس عنوان پر اللہ اللہ کہاں ہے اس کا کچھ تذکرہ میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے قرآن اور احادیث میں ہمیں کیا عقیدہ سکھایا گیا ہے اس سے تیلی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان دیوبندیوں کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ وہ بندہ میرے سامنے بات رکھنے لگا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو پندرہ پڑتا ہے پوری آیت نہیں یہ لوگ اس نے کہا اللہ تم جہاں کہیں بھی اپنا رخ کرو اللہ کا چہرہ وہاں پر ہے بے شک یہ آیت کا ترجمہ صحیح ہے لیکن آیت کا صرف بیچ کا ٹکڑا کا بھی پڑھیں گے شروع کا نہیں پڑھیں گے آگے کا نہیں پڑھیں گے اور پڑھیں گے تو ترجمہ اپنے مطلب کا بس لے لیں گے اور وہی سمجھا کر امت کو گمراہ کریں گے یہ آیت کیسی ہے جانتے ہو اس طرح ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ وسعتوں والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اللہ وسعتوں والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اللہ نے کہا پورے پورا ترجمہ اس طرح ہے بے شک مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں تم اپنا رخ جہاں کہیں بھی کرو جس طرف بھی کرو وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے اللہ وسعتوں والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ٹھیک ہے اس آیت کی تفسیر آپ سے زیادہ بہتر کون کر سکتا ہے آپ تو آج اس پرفتن دور میں چل رہے ہو مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ہے تفاصیر تفسیر قرآن ویسے صحابہ نے سمجھا تو ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں نے سمجھا تم اپنی منمانی اگر کرو گے قرآن کو سمجھنے میں تو گمراہ ہو جاؤ گے مسلمانوں قرآن کی سب سے بہترین تفسیر قرآن کی آیات ہی کرے گی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے اٹھائیے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوالیس قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يا رب الكريم نكاها اسمه بي ثابت ہو رہا ہے پہلے ہی لفظ سے پد نارا تقلب وجہ کا ہمارے حبیب رب کہتے ہیں اپنے نبی سے ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم آپ کا قبلہ وہی کر دیں گے جہاں پر آپ چاہتے ہو پھر کہا اپنا قبلہ آپ عرش آپ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف مسجد حرام کی طرف کر دو کس نے کہا اللہ نے کہا اور پھر تم جہاں کہیں بھی رو اپنا چہرہ اسی طرف پھیرو یہ آیت کا ترجمہ سورہ بکرا آیت سے ایک سو پندرہویں آیت سورہ بکرا کی تفسیر اس آیت سے دیکھیں پہلے تو یہاں پر ہر جگہ چہرہ تم جہاں چہرہ کرو وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے بولے تو ذرا غور کرو یہاں پر ان کا عقیدہ کیا ہے جہاں پر آپ چہرہ کرو وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے تو پھر ہم ہم اس پرفتن دور میں اس ہندوستان میں جہاں پر مندریں ہیں جہاں پر شراب کی دکانیں ہیں جہاں پر بہت کچھ کفریا چیزیں ہماری نظروں کے سامنے رہتی ہیں ہم اپنے راستے سے چل رہے ہوتے تو کیا ہم یہ تسلیم کر لیں جہاں پر ہمارا چہرہ ہو وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے جہاں پر اپنا ہم منہ کریں گے وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے باللہ ایسا نہیں ہے یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی وہ تفسیر آئیے ہم دیکھتے ہیں اٹھائیے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو ابن عمر عمر عبداللہ بن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یہ آیت کا شان نزول کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر اپنی سواری پر ہی رہتے اور سواری کا چہرہ سواری کا منہ سواری کا رخ جس بھی طرف ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ ادھر ہی کر کے نماز پڑھ لیتے یعنی یہ قبلے کے تعلق سے بات ہے ایک تو تفسیر ہو گئی سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چوالیس اب ایک سو چوالیس کی آیت پر ذرا غور کریں قد نرا تقلبہ پہلے ہی لفظ اس آیت کی ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا اگر اللہ ہر جگہ ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے مسلمانوں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا نبی کا یہ ایمان تھا کہ اللہ اپنے عرش پر ساتھ و آسمانوں کے اوپر ہے اس لیے تو نبی اپنا چہرہ بار بار اوپر اٹھا رہے اور رب کریم نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کیسے کہتے ہو کہ تم ہر جگہ اللہ ہے اللہ ہر جگہ نہیں ہے مسلمانوں اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے تو اس آیت سے تفسیر ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہر جگہ نہیں ہے جہاں پر تم کرو تم اپنا رخ نماز میں اگر سواری میں ہو تم کو قبلہ نہیں معلوم ہے تمہاری سواری پر اگر تم نماز پڑھے تو پلین میں ہے ٹرین میں ہے بس میں ہے آپ سفر میں ہیں اور آپ کو جو ہے نماز کا وقت ہے آپ نماز پڑھنا لازم ہے لہذا آپ نماز کے لیے تو آپ کو قبلہ نہیں معلوم آپ جہاں پر اپنا چہرہ کرو وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے سمجھ میں آ رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جہاں چہرہ کر دو وہاں پر رب کا چہرہ ایسا نہیں اللہ ہے وہاں صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو سے بھی واضح ہو گیا عبداللہ ابن عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ اس شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر سواری پر نماز پڑھتے اب یہاں پر ایک بات کلیئر کر لیجئے سواری پر سواری پر نماز پڑھتے نفل اور وطر ہی صحیح بخاری حدیث نمبر زیرو نائن ایٹ ایک ہزار اٹھانوے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز اور وطر نماز پڑھا کرتے تھے فرض نہیں تو اس بات پر غور کرنا اس کے بعد اس بندے نے دوسری آیت पढ़ी اللہ ہر جگہ है कहने के लिए أَلَمْ अलम أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم उसने यह आयत तो पूरी بس ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم رابعهم راب رابڑی تم تم میں کوئی تین آدمی سرگوشی کر رہے ہو آپس میں ایک آہستہ سے کچھ بول لے رہے ہو کچھ سرگوشی کر رہے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے غلط بات نہیں ہے اور تم پانچ لوگ اگر سرگوشی کرتے ہو تو چھٹواں اللہ ہے اس سے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو کانو تم جہاں کہیں بھی ہو یہ رب کریم نے کہا اللہ ہوا کانو وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو میں ان سے سوال کرتا ہوں چلیے ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں ہم تو کفر کرنے والوں کی مندر میں یا ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے ہم اپنے ہی پاک مقامات پہ اپنے گھر میں کیونکہ صاف ستھرا ہوتا ہے اپنی مسجد میں الحمد للہ بیٹھ کے اگر سرگوشی کر رہے ہیں تو کیا ہم تین لوگ ہیں تو چوتھا اللہ ہے اب ہم وہاں پر کچھ چھ سات لوگ تھے اس ڈبیٹ میں تو یہاں پر آپ آیت پیش کر رہے ہیں کہ پانچویں پانچویں میں چھٹوا اللہ ہے تو کیا آپ یہاں پر بھی اللہ ہم نے سوال کرے تو اللہ کی آیت ہے قرآن کی میں بولا آپ آپ کی ذہنیت سے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اللہ کیسے اپنے علم کے لحاظ سے اللہ ہے کیونکہ اللہ کے کفر کرنے والے بندے چرچ میں جاتے نہیں جاتے مندر میں جاتے نہیں جاتے اور دوسرے کفر کرنے کے مقامات پر زنا کے اڈے اور تمام جو کچھ بھی ہے جاتے نہیں جاتے وہاں پر دو اگر تین لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہیں تو چوتھا کیا وہاں پر میرا اللہ ہے پانچ لوگ اگر ہو وہاں پر ایسے ناپاک مقامات پر کفر کرنے والی جگہوں پر پانچ لوگ ہو سرگوشی کر رہے تو چھٹوا کیا وہاں پر اللہ ہے اللہ کی قسم اللہ نہیں اللہ اپنے علم کے لحاظ سے وہاں پر ہے کیوں شروع میں اللہ نے کہہ دیا یا کا ذکر ہے یہاں پر علم اور پھر آخر میں بھی اللہ نے کہا ان اللہ بکل شعی ان علیم بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے علم نے کائنات کے ذرے ذرے کو محیط کیے ہوئے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ کے علم سے سمندر کے ساحلوں پر ریت کا ذرہ بھی اللہ کے علم سے نہیں چھپا ہے مسلمانوں اللہ کی نظر سے نہیں چھپا ہے سر ملک میں اللہ نے کہا نہ بکل شعی ان بصیر بے شک اس کی نظر سے کائنات کی کوئی چیز نہیں چھپی وہ سب سب چیز پر اس کی نظر ہے ہر چیز پر دس پارٹیکلز جو ہم دیکھتے ہیں اڑتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم کو جب دکھ جاتا ہے کہ ہمارے کھڑکی میں سے سورج کی روشنی آ رہی ہو اور سورج کی روشنی کے اندر ہم جب غور و فکر کریں تو اس کے اندر کچھ دس پارٹیکلس اڑتے ہوئے دکھتے ہیں اس کو ذرہ کہیں گے اس ذرے پر بھی میرے اللہ کی نظر ہے اس پر بھی میرے اللہ کی قدرت ہے اللہ کل شعیل قدیر اللہ کی قدرت اللہ کا علم اللہ کی نظر کائنات کے ذرے ذرے پر لیکن اللہ ہر جگہ نہیں ہے اللہ اپنے عرش پر ہے وہ عرش کا تو آسمانوں کے اوپر ہے اللہ کا وہ بندہ یہ مجھ سے کہتا ہے دیکھیے چلیے ٹھیک ہے سورے مجادلہ کی آیت نمبر سات اس نے پڑھا سرگوشی کے تعلق سے اس کی آیت کی یہ آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے دیکھیے کیسے سورہ زخرف سورہ نمبر فورٹی تھری آیت نمبر أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون سورة زخرف آية نمبر 80 کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا راز اور ان کی سرگوشی ہم نہیں سنتے کیوں نہیں بلا کیوں نہیں رسولنا لدیہم یکتبون ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں ان کے پاس کون بھیجے ہوئے کس نے بھیجا اللہ اللہ نے کس کو بھیجا ہمارے پاس لکھنے کے لیے فرشتوں کو اٹھاؤ سورہ قاف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر سولہ سے بیس تک پڑھو انیس تک کیا کہا رب رقيب عتيد جو کچھ بھی لفظ ہم کہتے ہیں لپک کر درج کرنے والے رقیب اور العطیف کو اللہ نے لگا رکھا ہے ہمارے ساتھ اللہ ہمارے قریب نہیں ہے مسلمانوں کس طرح اپنی ذات سے اپنی ذات پاک کے ساتھ وہ رب کریم اپنے عرش پر مستلی ہے کیسے اس کے اسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم اور گمان بنا کرو کہ کیسے ہوں گے اللہ گمان کرنا بھی کو اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے قریب ہے یہ سمجھ لو مسلمانوں میرے نبی اور میرے صحابہ کا یہ ایمان عقیدہ تھا اللہ نے کہہ دیا ہے جو سرگوشی کرتے ہیں تین لوگ ترگوشی کر رہے ہیں پانچ لوگ کر رہے ہیں اس میں چھٹوا میں تین میں چار چوتھا میں اللہ نے اگر کہا تو اس کی دوسری آیت تفسیر کر رہی ہے سور دکھن نمبر اسی کہ ہمارے بھیجے ہوئے بلا رسولنا لدیہم یکتبون بلا ورسولنا لدیہم یکتبون اللہ نے کہا لکھ رہے ہیں کون لکھتے ہیں ہماری ترگوشی ہمارا ہر روشی ہمارے ساتھ ہے فریش فرشتے اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ لوگ اپنی ہی منمانی کیے جا رہے ہیں قرآن حدیث کو سمجھانے کے لیے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے میرا مقصد تنقید نہیں ہے میری بات پہنچے تب تک تمام دیوبندی تمام تمام بریلیوں تک جو منہج نبوی سے ہٹے ہوئے ہیں ان تمام تک پہنچے یہ بات میری اور اللہ رب العالمین ان کا عقید اور عمل نبی اور صحابہ کے مطابق بنا دے اور ہمارا بھی آمین مسلمانوں پھر اس بندے نے مجھ سے کہا سورہ ملک سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر سولہ اور سترہ ام امین تم من فما امین تم من فما پہلے آئے تھے سولہ اور ام امین تم من فما سترہ بھی آئے تھے اس کا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں پر ہے من فما تھوڑا سا یہاں پر عربی گرامر کا معنی ہے کچھ سمجھاتا ہوں یہاں پر پستما سے مراد اس بندے نے کہا میں آسمان میں پورا ٹھیک ہے آسمان میں تو پھر آپ کہہ رہے اللہ عرش پر ہے پھر آسمان میں بھی ام امن تم منفی سما کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے اس بندے نے کہا میں نے کہا کہ آسمانوں پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں نہیں وہ کیسے دیکھیے سورہ انعام سورہ نمبر چھ آیت نمبر گیارہ رب کریم نے کہا کل سیرو فل ارب تم سیر کرو زمین میں زمین میں سیر کرتے کہاں سیر کرتے سیرو الارض زمین میں سیر کرو اللہ نے کہا تو ہم کہاں سیر کرتے زمین پر سیر کرتے یا زمین میں سیر کرتے زمین پر سیر کرتے تو یہاں پر سی آلہ کے معنی میں آلہ عربی ورڈ ترجمہ اس کا کریں گے اردو میں پر آلہ یعنی پر فی یعنی میں اور کہیں کچھ آیتوں میں پی کے معنی میں کے نہیں ہوتے ہیں اعلیٰ کے ہوتے ہیں یعنی پر کے ہوتے ہیں تو اوپر آسمانوں کے اوپر ام امن تم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں پر ہے یہ آیت ہے اور دوسری مثال قرآن ہی سے تفسیر کرتا ہوں فی کی اٹھائیے سورہ تاہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر اکتر فرعون کی بات کو اللہ نے ذکر کہا ذکر کیا قرآن میں کیا ہے وَلَأُسَلِّمَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل والوں سے جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پر تو میں تمہیں سزا دوں گا اور تمہیں سولی پر ضرور لٹکا دوں گا کس پر فی فی ان نخل جھاڑ کے تنے پر جھاڑ کے تنے میں لٹکاتے جھاڑ کے تنے پر لٹکاتے یہاں پر فی میں کے مراد نہیں ہے اعلات سے مراد ہے یعنی جھاڑ کے تنے پر تو اب یہ اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں جہاں پر اپنے منحج کو جو باطل ہے جو ان کا جماعت ہی باطل فرقہ ہی باطل عقائد اور باطل ہے اس کو حق ثابت کرنے کے لیے اپنی من مانی تفسیر کرتے ہیں نہیں فی کہا نا اللہ نے تو آسمان میں آسمان میں نہیں آسمانوں پر کہتا ہوں میں دیکھو فی کے معنی یہاں پر پر کیا اوپر میں نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے یہ بندے اپنی زبان سے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں ان کے بڑوں میں سے حاجی امداد اللہ تھانہ بھونی نے لکھا ہے ان کی کتاب کلیات سے کے سفا نمبر اٹھارہ پر بندہ باطن میں خدا ہے اور ظاہر میں بندہ ہے باطن میں باہر میں بندہ باطن میں خدا ہو جاتا ہے یہ الفاظ ہے حاجی امداد اللہ تھانہ بھونی کے حاجی امداد اللہ کون ہے جانتے ہو پدار امان لکھنے والے زکریہ صاحب کے پیر اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر امداد اللہ تھانہ بھونی ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ وہ بندہ کیا کہتا ہے کتنا کفری عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے لکھتے ہیں کلیات امدادیہ کے صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پر چھتیسویں صفحے پر یہ بات ہے کلیات امدادیہ کے کہ ذاکر یعنی ذکر کرنے والا ہو ہو کے ذکر میں ایسا منہمک ہو جائے کہ خود مذکور ان بریکٹ یعنی اللہ ہو جائے سیکھو اگر کسی کو اللہ بننا ہے تو تھانہ بھونی امداد اللہ مہاجر نے جو ان کی کتاب میں لکھا ہے اللہ بننے کا طریقہ اللہ اگر کسی کو بننا ہے تو یہ طریقہ ہے کہ ہو ہو کے ذکر میں اللہ اللہ جو ہے ہو ہو کے ذکر میں ایسا منہمک ہو جائے ایسا ڈوب جائے کہ ذاکر ذکر کرنے والا خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے نعوذ باللہ ہر چیز میں اللہ ہر شے میں اللہ ہر جگہ اللہ یہ ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے مسلمانوں بیس جون دو ہزار چودہ کو میں خطبہ جمعہ دینے کے لیے گیا تھا ناندیڑ میں اکیس جون دو ہزار چودہ کو ایک تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت کا پروگرام تھا کہاں پر ناندیڑ وہاں پر شیخ الحدیث دیوبند کے بلائے گئے تھے اور ان کی تقریر کی تقریر کے بعد سوال و جواب کی نشست تھی سوال جواب کے لیے ایک شخص اپنا جماعت اہل حدیث والا بھائی اوپر چڑھا پر سوال کرتا ہے کہ یہاں پر ایک مفتی آزم نام کے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ان سے سوال کیا کہ ہر جگہ مندر کی مورتی میں بھی اللہ ہے تو ہاں مندر کی مورتی میں بھی اللہ ہے کہا انہوں نے تو اب آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے یہ سوال کیا اس شیخ الحدیث سے کفری عقیدہ دیکھیے اس شیخ الحدیث دیوبندی عالم کا وہ کہتا ہے ہاں ہاں اللہ مندر کی مورتی میں بے چلو جاؤ بس جاؤ میرے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے وہ وہ بندہ کہہ رہا ہے ایسا کفر کا عقیدہ ہے ان لوگوں کا یہ اللہ کو ہر جگہ جانتے ہیں مسلمان اللہ ہر جگہ نہیں اللہ و آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ ہے اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن اور حدیث ویسے سمجھا دے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے سمجھا اور اللہ ہمیں ویسا عمل کرنے والا بنا دے قرآن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 بکریاں چرایا کرتی تھی اور ایک دن کیا ہوا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری کو بھیڑیا لے کر چلے گیا تو انسان ہے وہ ان کو تھوڑا تغم ہوا تو انہوں نے ایک تماچا اس لونڈی کو مارے لیکن ان کے دل پر بہت زیادہ بوجھ جیسا لگنے لگا وہ تماچا تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں واقعہ بیان کر کے کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسی اسے میرے پاس لے کر آؤ پھر میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے اس سے این اللہ بتا کہ اللہ کہاں ہے آسمانوں پر صحابیہ کا یہ جواب تھا پھر سوال کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں صحابیہ اس لونڈی نے جواب دیا کہ انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعتقہا اسے آزاد کر دو یہ مؤمنہ ہے کیا سوال کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ سے اور کیا جواب ملا غور کریے اس حدیث پر ہم اگر اہل حدیث منحج پہ چلنے والے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب آسمانوں کے اوپر عرش پہ مستوی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم سے نہیں باہر ہے اس کی قدرت سے نہیں باہر ہے اس کی نظر سے نہیں باہر ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے وہ اپنی ذات مبارکہ کے ساتھ عرش پر مستوی ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو ہم کفر کے پتوے دیتے ہیں یہ لوگ اب کیا کہو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد نبی تو کہتے ہیں صحابیہ کی زبان سے الفاظ سن کر پھر سما آسمانوں پر تو اس کو مومنہ کہے میرے نبی اللہ اکبر عقیدہ اپنا درست کر لو سورہ نحل آیت نمبر پچاس رب کریم نے کہا یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون یخافون ربهم من فوقهم کیا ترجمہ ہے اس کا سورہ نحل آیت نمبر پچاس غور کرو ترجمہ وہ خوف کرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے من فوقهم کون خوف کرتے ہیں 49 آیت پڑھیں گے آپ انچاسویں آیت سورہ نحل کی پڑھیں گے تو فرشتوں کا ذکر یعنی فرشتے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں فرشتے آسمانوں پر بھی جانتے ہو نا مسلمانوں سب جانتے ہیں بس تو اللہ نے کیا کہا یا ربهم من فوقهم وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اللہ اوپر ہے میرے بھائیو میرے بہنوں اللہ اوپر ہے سات و آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے قرآن کی آیت ہے احادیث صحیحہ ہے ابھی اور کیا چاہیے دلائل میں سبحان اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ينزل ربنا تبارك وتعالى كل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ابو حریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں ہمارے رب جو بڑے ہی بابرکت ہے بلند ہے کہاں پر نازل ہوتے ہیں کہاں پر اترتے ہیں کل ہر رات میں دنیا آسمانی دنیا پر اپنے عرش سے ینزلو اترتے ہیں اللہ اگر ہر جگہ زمین میں ہے اللہ تو پھر یہ حدیث کے بارے میں کیا کہو گے ینزل ربنا اترتے ہیں اور یہ بات بھی سن لو اللہ کے لیے تشبیح کے لیے اپنے ہاتھوں سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو اپنے ہاتھ نہیں بتانا چاہیے یاد رکھو مسلمانوں اللہ کا چہرہ ہے رو وجہ رب کا اللہ نے قرآن میں کہا وجہ یعنی چہرہ اللہ کا چہرہ لیکن اپنے انگلیوں سے اپنے ہاتھوں کے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر کے نہیں بتانا کیونکہ لئیتا کا مثلی ہی شعی و تمی سورہ سور شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کہا بل بلرسافی فیشہ اللہ کے دو ہاتھ ہے چاہتا ہے جیسے خرچ کرتا ہے ایمان رکھو اللہ کے دو ہاتھ ہے لیکن اپنے ہاتھ دکھا کر اشارہ نہ کرو یہ تشویش دینے کے برابر ہے اللہ کی پنڈلی ہے سورہ نجم میں اللہ نے کہا ایمان رکھو اللہ کی پنڈلی ہے لیکن اللہ کی پنڈلی کا تصور اپنی پنڈلی کے برابر نہیں کرنا اور تشبیح نہیں دینا اور اشارہ نہیں کرنا اپنی پنڈلی کی طرف یہ تشبیح دینے کے برابر ہے ایمان رکھو اللہ کی ذات مقدسہ بلند و بالا ہے وہ نازل ہوتے ہیں آسمانی دنیا پر ہر رات میں جب رات کا کیا حصہ باقی ہو جاتا ہے باقی رہتا ہے تب نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ کو پکارنے والا من یدعونی کوئی ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کو جواب دوں کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے افااہ کروں کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں یہ تو میرے نبی کے حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ایک ہزار ایک سو پینتالیس اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ نازل ہوتے ہیں آسمانی دنیا پر عرش پر مستوی ہے اللہ اللہ سے ڈرو مسلمانوں اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچپن صحیح مسلم حدیث نمبر چھ سو بتیس ابو حریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دن میں دو فرشتے رات میں دو فرشتے لگا رکھے ہیں پھر وہ فرشتے ثم یعرجو کے لفظ ہے یعرجو یعنی چڑھنا فرشتے چڑھتے ہیں اور معارج جو سورہ معارج ہے سیڑھی کے معنی ہے معارج یعنی سیڑھی فرشتے چڑھ کر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے کو تم نے کس حالت میں چھوڑے یہاں پر حدیث میں الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تو خوب جانتے اپنے بندے کے بارے میں لیکن باوجود سوال کرتے اپنے فرشتوں سے کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا تو فرشتے کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز کی حالت میں چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھے یعنی دو فرشتے جو فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں وہ اثر کی نماز کے وقت جو ہے اترتے ہیں ہمارے پاس سے اور اثر کی نماز کے وقت جو ہمارے ساتھ لگتے ہیں دو فرشتے وہ فجر میں ہمارے ہمارے ہمیں چھوڑ کر جاتے ہیں اللہ کے پاس تو یہ ارجو کا جو لفظ ہے اس حدیث میں چڑھنا فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اگر اللہ ہر جگہ مسلمانوں تو پھر فرشتے رب کو خبر کرنے کے لیے رب کے پاس جو جا رہے تھے چڑھنے کا کیا ذکر ہے اللہ سے ڈرو اس حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ کرو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکاون ابو سعید خدری رضی اللہ صحیح بخاری چار ہزار تین سو اکاون ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے لائی ہوئی زکات تقسیم جو کر رہے تھے وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے امانت دار نہیں جانتے ہو الفاظ پر غور کرنا کیا تم لوگ امانت دار نہیں جانتے ہو جبکہ میں اس کی طرف سے امانت دار ہوں اس کی طرف سے امانت دار ہوں جو آسمان پر ہے کس کے الفاظ سنا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہتے ہیں اور مجھے صبح و شام آسمان سے خبر آتی ہے اللہ اکبر اور کتنی دلائل چاہیے کہ اللہ سات و آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ ہر جگہ ہے استغفر سے ڈرو مسلمان صحیح مسلم حدیث نمبر 1436 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ اکبر عورتیں غور کرنا جب کوئی خاون اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو اللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو جو آسمان پر ہے تو جو آسمان پر ہے الفاظ یہ حدیث میں موجود ہے ون فور تھری سکس مسلم اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آسمان پر ہے وہ ناراض رہتا ہے اس عورت سے اس وقت تک جب تک کہ وہ شوہر اس عورت سے راضی نہیں ہو جاتا اس حدیث میں بھی ہمیں ملا کہ اللہ آسمان پر ہے یعنی آسمانوں کے اوپر ہے اپنے عرش پر ہے آپ عرش والی آیتیں پڑھ کے سنائیں عرش کا ذکر آیتوں میں حدیث میں عرش کا ذکر ہے کیا جی ہاں ہے حدیث میں عرش کا ذکر ضرور ہے صحیح بخاری حدیث number three one nine four صحیح بخاری حدیث نمبر تھری ون لائن پر ابو رضی اللہ کہتے ہیں اللہ نے جب اپنی تخلیق مکمل کر دی اس کے بعد اللہ نے لکھا کیا لکھا اللہ نے اللہ نے لکھا میرے غضب پر میری رحمت غالب آ گئی اور وہ کتاب فوق العرش عرش پر ہے فوق کہتے ہیں اوپر عرش پر ہے حدیث میں بھی عرش کا ذکر آ گیا مسلمانوں اللہ کے پاس ہے وہ کتاب عرش پر ہے اللہ کے بندو اللہ رب العالمین عرش پر ہے عرش پر رہ کر کائنات کے ذرے ذرے کو وہ دیکھ رہا ہے کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی قدرت ہے اس کے علم میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے آپ بند کمرے میں کرو اللہ دیکھ رہا ہے آپ اجالے میں کرو اللہ دیکھ رہا ہے آپ اکیلے میں کچھ کرو اللہ دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کرو اللہ دیکھ رہا ہے نوجوانوں سے بچو اللہ دیکھ رہا ہے یہ زنا ہے سورے بنی اسرائیل آیت نمبر بتیس میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ کالج کالج کو بنک مار کے فلم جانے والو اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اپنے ماں باپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ عرش پر مستوی اللہ سے ڈرو مسلمانوں ایک اور حدیث ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوبیس عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الراحمون يرحم يرحمهم الرحمن اہل الارض من السماء رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم رحم کرو جو زمین پر ہے تم پر رحم کرے گا وہ جو آسمان پر ہے اللہ اکبر اس حدیث میں بھی مل گیا دلیل بڑی حسن حدیث ہے سرمیزی 1924 اللہ سے ڈرو مسلمانوں اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے آخری حدیث اس حدیث پر بھی غور کر لو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کی مزاج کرسی کے لیے جب جاتے تو تب کہتے ہیں یہ مستدرک حاکم 6726 اور 2496 مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر وَأَنزَلَ وأنزل الله براءاتك من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ وہ ہے جس کی برات اللہ نے نازل کیا ہے فوق سبع سماوات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے عائشہ رضی اللہ کی برات کے لیے آیت نازل کر دیے نور میں جب ان پر زنا کی تہمت لگی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تو اللہ نے نازل کیا کہ عائشہ پاک دامن ہے اللہ اکبر من فوق سبع سماوات یہ حدیث میں لفظ آ گیا عرش کا لفظ آ گیا ابھی کیا چاہیے مسلمانوں توبہ کرو اپنے کفری عقائد سے اپنے شرکی عقائد سے کفری اعمال سے شرکی اعمال سے توبہ کرو دیوبندیت سے بریلویت سے جماعت اسلامی سے اور نہ جانے دعوت اسلامی اور نہ جانے جتنے بھی فرقے باطل اس زمین پر ہے ان تمام فرقوں سے توبہ کرو ان تمام فرقوں کے عقائد اور اعمال کو قرآن اور حدیث پر پیش کرو اور ٹائل کر کے دیکھو کہ کس جماعت کا عقیدہ اور عمل میرے رب کے قرآن اور میرے نبی کے فرمان کے مطابق ہے اپنے ایمان و عمل کو ویسے بنا لو قرآن حدیث کے مطابق اللہ بخش دے گا اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے رب کریم کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں اللهم البسم لباس التقوى وہ الزما التقوى تقوا حين امت اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحسنة وقنا عذاب النار ربنا يا وهاب اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا يا غفار اللهم اغفر لنا ربنا يا عفو كريم اللهم اعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب التواب الرحيم